ہم اپنی تقریروں میں نوجوانوں کو جھاڑتے کہ تو کیوں آخر یہ انگریزوں جیسے کپڑے پہنتا ہے تو تو پیارے نبی کا پیارا امت ہی ہے تجھے تو نبی کی ایک ایک ادا سے عشق ہونا چاہیے میں آج کے نوجوان سے کہتا ہوں کہ تو کیوں آخر بے نمازی بن گیا تو نے کیوں آج لیکن امت کے قائدین یہ نوجوان بیچارہ جائے کہاں تم نے جہاد کی دعوت نہ دے کر تم نے جہاد کا ولولہ نہ دے کر زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے سمندروں کو گناہوں سے بھر دیا ہے زہر الفساد فی تم نے جہاد چھڑوا کے مسلمان کو ایسا زلیل کر دیا ہمیں لوگ خط میں لکھتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا بھائی نے اپنی بہن کو گھر میں ننگا کر دیا ویڈیو آڈیو کیسٹیں دیکھ دیکھ کے کیبل نیٹ ورک پہ جنسی مناظر دیکھ کے بھائی نے بہن کو بے آبرو کر دیا یہ بہن بیچاری کہاں جائے گھر کا بھائی بھی بھیڑیا بن گیا اگر جہاد ہوتا تو نہ یہ نیٹ ورک آ سکتا تھا جہاد ہر منکر کو توڑتا ہے اور نہ بہنیں اس طرح سے رسوا ہوتی